سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیں کہ اگر میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا سلام عام کر کھانا کھلا سلائے رحمی کر اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھ پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا حدیث نمبر اکیس سو پندرہ مسند احمد